حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے اور اس میں چھ ستون تھے آپ نے ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگی اور وہاں نماز ادا نہیں کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو اڑتیس